ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه إِلَّا كُفُورًا اور اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دیں وہ تو راہ یاب ہے اور جسے وہ راہ سے کھو دے ناممکن ہے کہ آپ اے نبی اس کا رفیق اللہ کے سوا کسی اور کو پالیں ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے درا حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم ان پر اسے بھڑکا دیں گے یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورے قادر ہیں اللہ ہی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے اکثر خالی ہے لیکن نا انصاف لوگ نا شکرے بنے بغیر رہتے ہی نہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں تصرف صرف اللہ ہی کا ہے اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کو کوئی بہکا نہیں سکتا نہ اللہ کے بہکائے ہوئے کی کوئی دستگیری کر سکتا ہے اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں بن سکتا ہم انہیں اوندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے جماعت میں لائیں گے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جس اللہ نے پیروں پر چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتے ہیں مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بنی غفار قبیلے کے لوگوں کہو اور قسمیں نہ کھاؤ صادق مستوق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ تین قسم کی بنا پر حشر ملائے جائیں گے ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اڑنے والی ایک چلنے اور دوڑنے والی ایک وہ جنہیں فرشتے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کر دیں گے لوگوں نے کہا دو قسمیں تو سمجھ میں آ گئیں لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ میں نہیں آئے آپ نے فرمایا سواریوں پر آفت آ جائے گی یہاں تک کہ ایک انسان اپنا ہرا باغ دے کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے گا لیکن نہ مل سکے گی یہ اس وقت نابینا ہوں گے بے زبان ہوں گے کچھ بھی نہ سن سکیں گے غرض مختلف حال ہوں گے اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کیے جائیں گے دنیا میں حق سے بہرے اور اندھے اور گونگے بنے رہے آج سخت احتیاط والے دن سچ مچ کے اندھے بہرے گونگے بنا دیے گئے ان کا اصلی ٹھکانہ ہر پھر کر آنے اور رہنے سہنے بسنے ٹھہرنے کی جگہ جہنم قرار دی گئی وہاں کی آنکھ جہاں مدھم پڑنے کو آئی اور بھڑکا دی گئی سخت تیز کر دی گئی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر تیس میں فرمایا فلن نزید کم اللہ ادابہ یعنی اب اے کافرو سزا برداشت کرو سو عذاب کے کوئی چیز تمہیں زیادہ نہ کی جائے گی کفار دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے فرمان ہے کہ اوپر جن منکروں کی جس سزا کا ذکر ہوا ہے وہ اسی کے قابل تھے وہ ہماری دلیلوں کو غلط جانتے تھے اور قیامت کے قائل ہی نہ تھے اور صاف کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد مٹی کے ریسوں سے مل جانے کے بعد ہلاک اور برباد ہو چکنے کے بعد کا دوبارہ جی اٹھنا تو عقل کے باہر ہے بس ان کے جواب میں قرآن نے اس کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس زبردست قدرت کے مالک اللہ نے زمین و آسمان بغیر کسی چیز کے اول بار بلا نمونہ پیدا کیے ہیں جس اللہ کی قدرت ان بلند و بالا وسیع اور سخت مخلوق کی ابتدائی پیدائش سے عاجز نہیں کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے آسمان زمین کی پیدائش تو تمہاری پیدائش سے بہت بڑی ہے وہ ان کے پیدا کرنے میں نہیں تھکے کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے سے بے قدرت ہو جائیں گے کیا آسمان و زمین کے خالق انسانوں جیسے اور پیدا نہیں کر سکتے بے شک کر سکتے ہیں اللہ کا وصف ہے کہ وہ خلاق ہے علیم ہے وہ قدرتوں والے ہیں جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتی ہے اللہ کا حکم ہی چیز کے وجود کے لیے کافی وافی ہے وہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ کی نئی پیدائش میں ضرور اور قطعان پیدا کریں گے اللہ نے ان کے اعادے کی ان کے قبروں سے نکل کھڑے ہونے کی مدت مقرر کر رکھی ہے اس وقت یہ سب کچھ ہو کر رہے گا یہاں کی قدر تاخیر صرف اس وقت کو پورا کرنے کے لیے ہے افسوس کس قدر واضح دلائل کے بعد بھی لوگ کفر و ضلالت کو نہیں چھوڑتے